بھائی کیا حال ٹھیک ہو الحمد للہ اللہ شکر ہو نے سند اجازت لی تھی مفتی صاحب نے مجھے کہا تھا اس کا اس کو کوئی نمبر اپنا شریس تو اس نے وعدہ کیا دوبارہ اس نے رابطہ ہی نہیں کیا میں بھیجوں گا چلو وہ بھی بھیج کون ہے بندہ وہ نام اس کا آپ نے کیا بتایا تھا بولا محمد بن حمزہ الیمنی اچھا محمد بن حمزہ لیا مانی صحیح نام پتا کوئی نہیں مفتی صاحب اپنے ریکارڈ میں رکھتے ہیں جس کو اجازت دیتے ہیں ٹھیک ہے چلو میں اس کا پتا کر لیتا ہوں انشاءاللہ ہاں جی خیر سے اچھا ایک مسئلہ تھا جی۔ میت کی طرف سے روزے رکھنے والا ہاں۔ ٹھیک ہے مم جی۔ جی۔ میں اختلاف ہی ہوا کھڑا ہے نا اچھا۔ کے روزے ہیں یا سارے روزے ہیں اور دوسرے شیخ البانی وغیرہ تو نظر کے روزے اپنے شیخ زبیر صاحب کا رجحان بھی ادھر ہی ہے صحیح اور میں نے بھی نہیں کی موافقت کی تو اگر المنان صاحب کا سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر طرح کے روزے یہ بھی شام ہے ہاں جی۔ سارے صحابہ اور سلب تو نظر کے ساتھ ہی خاص کرتے باقی دے دے ٹھیک ہے نہیں یہ جو روایت ہے مماتا والے ہی ولیو یہ ہے عام اور نزل والا جو روزے والی جو روایت ہے وہ اسی ہاں۔ عام کے ایک فرد کا بیان ہے ہاں۔ تو عام کے افراد پر عام کا حکم لگانے سے اس عام کا عموم تو ختم نہیں نہ ہوتا نہیں ختم وہ تو اچھے نہیں ہوتا لیکن صاحب اس میں اخلاف کا جو فہم ہے وہ اس یہ عموم پر رکھتے نہیں اس کو لیکن یہ کہ یہ خاص ہی مراد ہے اس سے لیکن اسلاف کا فہم کسی اصول کے مطابق بھی ہو کتاب و سنت کے مطابق ہو پھر تو چلو بن جاتی ہے سنت کے اصول بھی تو اسلاف نے بنائے ہیں تو ہم کون سا سارے مانتے ہیں صرف وہی مانتے ہیں اصول بھی جو کتاب و سنت کے مطابق ہوں گے نہیں تو نہیں مانیں گے ہاں، تو عموم میں ٹھیک ہے فرضی بھی رکھوا لیں <laughs> ٹھیک ہے اور شرائے خیر جی الحمد للہ الحمد للہ سفر کیسا رہا آپ کا بڑا جی، جی۔ سفر کیا آپ نے ہاں جی، اب بھی سفر سے ہی واپس جا رہا ہوں لاہور نہیں اب تو لاہور جا رہے ہیں نا وہ پہلے آپ نے کیا تھا میرا ہاں مطلب بہت ہاں۔ لمبا سفر کیا جی الحمد للہ کئی ارب امارات گھومے ادھر کویت کی طرف بھی گئے تھے کہ وہ پہلے گیا تھا اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر جو ہے نا عرب ہمارا چلا گیا نا صحیح صحیح جی ٹھیک ہے ہاں۔ اور الحمد للہ الحمد للہ وہ جو میرے خلاف کتاب آئی ہے ہاں ہاں ہاں جی ہاں جی وہ پتا نہیں چل رہا لکھنے والے کون لوگ ہیں کوئی آپ کو ہے تو تھوڑی بہت ان کی سوجھ بوجھ ہاں جی ہے وہ کون لوگ ہیں اس بندہ ان کی فکر کو بندہ دیکھ کے رد میں مد نظر رکھتا ہے یہ ہیں وہی تقسیری گروپ ہے تکفیری گروپ تھی یہ جو کمال لوگوں کا کام ہے یہ نہیں وہ ٹھیک ہے تو وہ نا جب نیٹ پہ بات ہوئی نا میرے شکرت نے ایک نے مجھے بتایا ہاں جی۔ میں نے کہا لگایا سامنے آ کے بات کرو ٹھیک ہے اچھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بندے میں جھولا جواب لکھنے کا نے مجاہل کا جواب پھر مجاہل سے لکھوا دیتے ہیں تو ٹھیک ہے اس نے کہا مالدین صاحب کا ابراد لکھے تو ہمارے بھائی نے میں نے ان کو کہا امن کمال دین صاحب اس کے رائٹر ہیں وہ اقرار کریں یا اگر اس کے وہ رائٹر نہیں ہیں تو جو انہوں نے میرے خلاف کچھ لکھا ہے تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں ورنہ اپنا اپنا جو نقطۂ نظر ہے وہ ہر کسی کو بیان کرنے کا حق ہے ضروری تو نہیں ہر کوئی کسی کا ردی لکھے تو واقعی انہوں نے لکھا ہے تو پھر وہ اقرار کریں اس بات کا مجھے تلا نے یہ بات پہنچائی کہ وہ کہتے ہیں تم مرجیا ہو نہ وہ خارجی ہیں بس ایسے ہی ہے ٹھیک ہے تو ناموں کا نہیں پتا ان کا کون ہے وہ ملتان سے ہیں نہیں یہ نوجوان ہیں یہ لڑکے لکھنے والے ہیں اسی فکر کے ہی حامل اور ہاں۔ لکھنے والے یہ نوجوان لڑکے ہیں اور غالباً کا جو تعلق ہے نا یہ اسلام آباد سائڈ سے ہے اچھا یعنی لاہور ملتان ہی یہ لاہور میں نہیں ہے ہاں جی ہاں جی اچھا اچھا کوئی اگر آپ کو نام کا پتا چل جائے نا تو یہ ڈھونڈے کو اگر اس طرح عام لڑکے ہیں تو جمع دوری کی ہوئی ہے نا میں نے دیکھا کئی جگہوں پہ مصفا علیما کی جو کتب ہیں کچھ اس میں سے اٹھائی ہوئی ہیں کوئی کہیں سے باتیں لی ہوئی ہاں جی، ہیں ہاں جی وہ کوئی کچھ میری تقریر کا نہیں ہے تقریر اور چیز ہوتی ہے تحریر اور تقریر میں کتنی چیزیں رہ جاتی ہیں ہاں جی. اب مثلا میں نے پہلی جو حدیث انہوں نے خال مسلم میرے پیش نظر جس مقصد کی میں نے بیان کی وہ تو عوام الناس کو فصل تکفیر سے ڈرانا ہے ایک بات انہوں نے بھی مانی کی اپنے جواب میں لیکن ایک ایک لائن کے اندر باقی دوسرے نقطے پر چلے گئے کہ موبائل کی تکفیر نہیں ہوتی ہم نے کب کہا موبائل جو اس کو کافر کہیں گے وہ تو ہم نے خود باقاعدہ پڑھایا ہے اپنے مؤثرات میں جو اصول تقریر کے اس میں موبائل کی تکفیر نہیں ہوگی ہاں جی. وہ ایسی گئی باتیں جو ہمارے رد میں ہیں ہی نہیں ایسے برتی فضول کی ہوئی ہے میں کہتا تھا اگر وہ کوئی عالم معلوم ہوتا ہے کہ فکا مشہور ہے چلو اس فکر کا اختلاف اپنی جگہ پر تو پھر ہم بھائی نام اس کا جواب لکھے ورنہ شکردوں کو دیتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ کا نام لے کے تم بھی اس کو لکھ کے نٹ پہ چڑھا نہیں نہیں یہ بس خواہ مخواہ کے بندے ہیں خاص سمجھدار یا وہ ہوتا ہے نا مضبوط علمی ہاں۔ آدمی کوئی نہیں ہے یہ لکھنے والے چلو ان شاء اللہ کے طالب علموں کو دیتے ہیں ہم کو کہتے ہیں سر جواب لکھ کے نیٹ پہ چڑھا دوں ٹھیک ہے اللہ ان شاء اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام